دعوت و تبلیغ دعوت و تبلیغ کی شرعی حیثیت اس کی اہمیت اس کے مراحل و مقامات اور ہر مرحلے کے مخصوص احکام اور تقاضوں پر ہمارے لٹریچر میں بہت کافی گفتگو کی جا چکی ہے لیکن ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ رفقا بالخصوص ان میں جو نئے نئے اس میدان میں وارد ہوئے ہیں اس سلسلے کی بعض ضروری باتوں کو اپنی عملی سرگرمیوں میں پوری طرح ملحوظ نہیں رکھتے ہیں اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس قسم کی چند باتوں کی طرف مختصراً توجہ مفضول کرائی جائے دعوت تبلیغ کے لیے جو بات اصل اساس کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام خالصاً لوج اللہ انجام دینا چاہیے اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے علاوہ اس سے اور کوئی غرض و مطلب نہیں رکھنا چاہیے شریعت میں کسی کام کے دینی یا غیر دینی ہونے یا اس پر مستحق ثواب ہونے یا نہ ہونے کا بڑا دار و مدار نیت ہی پر ہے ایک ایسا کام جو بظاہر دنیاوی قسم ہی کا کام کیوں نہ ہو اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے جذبے کے تحت اس کے حکم کے مطابق انجام دیا جائے تو وہی کام سراسر نیکی کا کام بن جاتا ہے اور اس پر ثواب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی بدقی صدقہ تمہاری شرمگاہ کے صحیح استعمال میں بھی نیکی ہے اس جیسی مختلف احادیث سے واضح ہوتا ہے اور اس کے برعکس ایک خالص دینی کام بھی دنیاوی بن جاتا ہے اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ انجام نہ دیا جائے اور اللہ کی رضا کے سوا اس سے کوئی اور غرض وابستہ کر لی جائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری مسلم ترمزی ابو اور نسائی کے الفاظ ہیں اعمال کا دار و مدار سراسر نیتوں پر ہے اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اور جس کی ہجرت دنیائی فائدے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت بس اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی حد یہ ہے کہ قتال فی سبیل اللہ جیسا خالص دینی کام بھی جس میں انسان اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے اگر خلوصی نیت سے خالی ہو تو اس پر بھی وہ کسی اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ابو داود نسائی کے الفاظ ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو دین کو سربلند کرنے کے سلسلے میں اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اسے ثواب بھی ملے اور اس کی شہرت بھی ہو اسے کیا ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ اجر نہیں ملے گا سائل نے تین بار یہی سوال کیا اور آپ ہر بار یہی فرماتے رہے کہ کچھ نہیں ملے گا پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خاص طور سے اسی کے لیے کیا گیا ہو اور جس سے اس کی رضا مقصود ہو بس ہم جو کام بھی کریں سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس سے مقصود محض خدا کی رضا ہے یا اس میں خدا نخواستہ کوئی شائبہ ان جذبات کا بھی شامل ہو گیا ہے جو نیکیوں کو غارت کر دینے والے ہیں یعنی ریا و نمود خوب جہ و شہرت یا کوئی ذاتی گروہی اور قومی مفاد وغیرہ اور جو کام اپنی ظاہری شکل و صورت میں خالص دینی کام کی حیثیت رکھتے ہیں مثلا دعوت و تبلیغ کا کام تو ان کے سلسلے میں تو زیادہ گہرائی کے ساتھ اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ایسے کاموں کے سلسلے میں آدمی بڑی آسانی کے ساتھ فریب نفس کا شکار ہو جاتا ہے ان کی ظاہری شکل و صورت کو نمایاں کر کے نفس یہ دھوکہ دیتا ہے کہ وہ دینی کام انجام دے رہا ہے جس پر وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا لیکن نیت چونکہ خلوص سے خالی ہوتی ہے اس لیے نہ وہ دینی کام ہوتا ہے اور نہ اس پر اجر و ثواب کا وہ مستحق قرار پا سکتا ہے پھر کوئی کام شروع کرتے وقت ایک بار یہ طے کر لینا کہ وہ اسے اللہ کے لیے انجام دے گا کافی نہیں ہے شیطان انسان کا دشمن ہے وہ برابر اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ جس مرحلے میں بھی وہ اس کی نیکیوں کو ضائع کر سکتا ہو ضائع کر دے چنانچہ بسا اوقات اختتام کے قبل وہ اس میں کامیاب ہو جایا کرتا ہے اور تبلیغ و اشاعت دین کے کاموں کو ضائع کرنے کی طرف تو خاص طور سے متوجہ رہتا ہے کیونکہ ان کا عند اللہ بڑا عجر و ثواب بھی ہے اور ان کاموں کی زد اس کے شیطانی کاروبار پر بھی بہت سخت پڑتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر خاص تبلیغ و اشاعت دین سے متعلق سلسلے کلام میں ہی نزعات شیطانی کا تذکرہ کر کے ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے سورہ عراف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے بالعرف وعرض عن الجاہلین سورة العراف 199 اے محمد افو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو اور اس کے بعد فرمایا گیا سورة العراف 200 اینڈ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی غلط تحریک پیدا کی جائے تو خدا سے پناہ مانگو بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں سورہ حام السجدہ میں فرمایا گیا ہے آیت نمبر 34 سے 36 بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تم سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں اور انہی انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے غلط بات سمجھائی جائے تو خدا کی پناہ مانگ لیا کرو وہی سننے والا اور جاننے والا ہے ان آیتوں کے موقع کلام پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان میں نژات شیطانی سے خاص طور سے وہ جذبات مراد ہیں جو منکرین مخالفین کی بے جا مخالفتوں اور اشتعال انگیزیوں کے وقت غلط طور سے دل میں ابھرتے ہیں اور دائیان حق و اعتدال و سلامت روی کی راہ سے بھٹکا دیا کرتے ہیں اور یہاں یہ بھی خاص طور سے پیش نظر رکھنے کی بات ہے کہ اس قسم کی نزعات شیطانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کو کس انداز میں سراہا گیا ہے اور اس کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا گیا ہے بس حق دائیوں کا فرض ہے کہ وہ مخالفت و اشتعال کے انتہائی نازک مواقع پر بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور شیطان کو کبھی اس کا موقع نہ دیں کہ وہ اپنی وسوسہ اندازیوں اور غلط تحریکات سے ان کو بے راہ بے راہ میں مبتلا کر کے ان کے نیک کاموں کو غارت کر دے <clears throat> اس موقع پر یہ بات فراموش نہ ہونے دیں کہ نیکی کا دار و مدار جب نیت پر ہے تو شیطان کی بڑی کوشش نیتوں ہی میں خلل پیدا کرنے پر صرف ہوتی ہے مثلاً ایک کوشش کرتا ہے کہ انسان کے ذاتی یا گروہی یا قومی جذبات کو اس طرح ابھار دے کہ وہی اس پر چھا جائیں اور خدا کے لیے کام کرنے کا جذبہ مغلوب ہو جائے یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے جن پر اس حیثیت سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب جہاد جیسا کام بھی جس میں جان تک قربان کر دی جاتی ہے اعتبار اجر و ثواب بے نتیجہ ہے اگر وہ کسی گروہی اقوام عصبیت کے تحت انجام دیا گیا ہو تو تبلیغ و دعوت کی دوڑ دھوپ اور اس سلسلے کی مشقتیں کیا کارآمد ہو سکتی ہیں اگر وہ خالصاً خدا کے لیے ہونے کے بجائے کسی گروہ یا قومی مفاد یا تعلق کی بنا پر انجام دی جائے دوسری بات جو خاص طور سے ملحوظ رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام حقیقتاً انبیاء اکرام علیہ السلام کا کام ہے اس لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت و نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور اس کام کی مخصوص ذمہ داری ان لوگوں پر عائد دا کر ہو گئی جو آپ کے نام لیوا ہیں تو انہیں اس کام کی انجام دہی میں ہر صورت ان کے ہی اسوہ حسنہ اور ان کی ہدایات کی پابندی اختیار کرنی چاہیے اس سے ہٹ کر جو کام کیا جائے گا وہ غلط بھی ہوگا اور اس سے وہ نتائج بھی برآمد نہیں ہو سکیں گے جو مطلوب ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے اسو حسنہ اور ہدایات سے دعوت و تبلیغ کے جو اصول متعین ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جن کو لٹریچر کی بعض مخصوص کتابوں میں تفصیل کے ساتھ پیش بھی کر دیا گیا ہے لیکن اس موقع پر ان میں سے چند کی طرف شدت کے ساتھ توجہ مفضول کرانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نمبر ایک پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت و تقلیب تبلیغ میں حکمت و تدریج کا تو ضرور لحاظ کیا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق انہیں ملا تھا اس کو پیش کرنے میں غیر اللہ کے خوف سے کسی درجے میں متاثر ہوئے ہوں ان کی دعوت و تبلیغ کی اساس تو قائم ہی اس بات پر تھی کہ اللہ کے سوا سب کا خوف دلوں سے نکال دیں پھر وہ خود اپنے کاموں میں کس طرح اس سے متاثر ہو سکتے تھے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں امب اکرام کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان میں ان کو نہتے اور ظاہری حیثیت سے بے یار و مددگار ہوتے ہوئے بھی وقت کے فرائنہ و نماردہ کو بے خوف و خطر مخاطب کرتے ہوئے دکھلایا گیا ہے اور آئین اس وقت جب کہ مخالف قوتیں ان کو فنا کے گھاٹ اتار دینے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں ان کو اس حیثیت سے پیش کیا گیا ہے کہ اللہ پر اعتماد نے ان کو ہر خوف سے بے پرواہ کر دیا ہے اور وہ ان سے ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہیں سورہ ہود وغیرہ میں ان کی خصوصیت پوری طرح نمایاں ہے اور مصلیحت و تدریج وغیرہ کا انہوں نے لحاظ بھی کیا ہے تو اس کی بنا شفقت الناس وغیرہ پر قائم ہے نہ کہ کسی جذبہ خوف پر پھر قرآن مجید میں اس بات کے سرحی احکام بھی ملتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ میں اللہ کے احکام کو واشگاف طور سے پیش کیا جائے اور اس میں غیر اللہ کے خوف کو مطلق اثر اندازی کا موقع نہ دیا جائے سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے آیت ایک سے تین تک اے پیغمبر خدا سے رہو اور اور کافروں منافقوں کہنے میں نہ آؤ بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے اور جو تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وہی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کرو بے شک خدا تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے اور خدا پر بھروسہ رکھو اور وہی کارساز ہے پس جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینا چاہتے ہیں انہیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس راہ میں غیر اللہ کے خوف کا کوئی مقام نہیں ہے نمبر دو جب انبیاء کرام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جو کچھ ان کو حکم ملا ہے اس کی انہوں نے بے خوف و خطر تبلیغ کی ہے اور جو لوگ ان کے بعد ان کی نیابت میں یہ کام انجام دینا چاہتے ہیں ان کو بھی اسی طریقے کی تقلید کرنی ہے تو یہ بالکل قدرتی بات ہے کہ اس راہ میں طرح طرح کی مشکلات و مسائب پیش آئیں انسان کی فطرت میں خیر کی طلب ضرور رکھی گئی ہے لیکن یہ دنیا دار الامتحان ہے اس لیے اس کو خیر و شر کے اختیار کرنے میں ایک گنا آزادی بھی بخشی گئی ہے اور اسی کے ساتھ جس طرح خیر کو اختیار کرنے کے بہت سے محرکات پیدا کیے گئے ہیں شر کے اختیار کرنے کے بھی اسباب اندرونی و بیرونی محرکات انسان میں اور انسان کے ارد گرد پیدا کیے گئے ہیں جن سے انسان محالہ متاثر ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ خیر کی طلب کا جو جذبہ فطرتاً ودیت ہوا ہے بسا اوقات وہ بھی مختلف اسباب کے تحت مزمحل یا فنا ہو کر رہ جاتا ہے اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے حق بات کہی جائے اور سب کے سب اس کے قبول پر آمدہ ہو جائیں انبیاء کرام سے بڑھ کر حکمت و تبلیغ وہ دعوت کا کون رمض آشنا ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ان سب کو شدید مخالفتوں سے دوچار ہونا پڑا ہے اور طرح طرح کے مسائب و مشکلات ان کو پیش آئی ہیں بلکہ قرآن مجید کے مطالعے سے تو یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ دنیا کو خیر و شر کا اس طرح آماج گہ بنانے کا ایک منشا یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کا امتحان ہو سکے چنانچہ فرمایا گیا صورت الفرقان آیت نمبر بیس اور ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے امتحان کا ذریعہ بنایا تو کیا تم حق پر جمتے ہو اور تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے سورہ محمد آیت اکتیس میں فرمایا گیا اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ تم میں کون اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے اور صبر و استقامت والے ہیں اور سورہ محمد آیت نمبر چار میں فرمایا گیا اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے بس جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینا چاہتے ہیں ان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ باہر کے مخالفین کا مقابلہ کرنے سے پہلے اپنے نفس کا مقابلہ کریں اور اس کو اس راہ کے مسائب و مشکلات پر راضی و صابر رہنے کا عادی بنائیں نفس کا جہاد ہی سب سے بڑا جہاد ہے اور اس جہاد میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہی شیطان اور دیگر مخالفین سے جہاد میں وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان دشوار گزار مراحل سے ضرور گزارتا ہے جیسا کہ فرمایا گیا سورت الن کبوت کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایمان لے آئے کہنے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمائشوں میں نہ ڈالا جائے گا حالانکہ ان سے قبل کے لوگوں کو ہم نے آزمائشوں میں ضرور ڈالا ہے تو اللہ جان کر رہے گا کہ کون دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون چھوٹا لیکن اگر اس میں ثبات و استقامت دکھلائیں تو ہر قدم پر ان کی مدد فرمائیں یہاں تک کہ اپنے فرشتہ غیب کو حکم دے دیتا ہے سورة الانفار 12 میں فرمایا گیا میں تمہارے ساتھ ہوں تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو نمبر تین جب یہ ممکن نہیں ہے کہ حق بات چاہے جس حکمت کے ساتھ بھی پیش کی جائے لا محالہ لوگ اسے قبول ہی کر لیں بلکہ اس سے آگے یقین اس کام کی فطرت کا تقاضا ہے کہ لوگ اس کی مخالفت پر آمدہ ہو جائیں تو یہ ظاہر بات ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینے والوں کو اس سے بھی بددل و مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی کوششوں کے حسب منشا نتائج دنیا میں برآمد نہیں ہوتے بے شک انسان فطرت خواہش رکھتا ہے کہ وہ جو کچھ کرے اس کے نتائج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور یہ خواہش ایک معقول حد تک کچھ غیر پسندیدہ بھی نہیں ہے لیکن جب یہ خواہش اپنے حدود سے تجاوز کر جاتی ہے تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب نتائج حزب خواہش برآمد نہیں ہوتے تو اس کی کوششوں پر از محلال طاری ہو جاتا ہے اور بسا اوقات و مایوس ہو کر بیٹھ رہتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ خواہش کی افراد بھی اکثر وسوسہ شیطانی ہی سے اکثر وسوسے شیطانی ہی سے پیدا ہوتی ہے اور اس سے شیطان کی یہ غرض ہوتی ہے کہ تبلیغ و دعوت کا کام کرنے والوں کو اس کام سے روک دے اس لیے اس فتنے سے پوری طرح باخبر رہنے کی ضرورت ہے قرآن مجید میں خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مقامات پر اس طرح کی خواہش سے روکا گیا ہے اور ان مقامات پر بنیادی طور سے جو باتیں نمایاں کی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ دنیا خیر و شر کی آماج گاہ ہے اور انسان کے لیے الامتحان کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے یہ توقع صحیح نہیں ہے کہ سب کے سب قبول حق پر ہی آمدہ ہی ہو جائیں گے سورة الانام 35 میں فرمایا گیا اور اگر ان کا اعراض کرنا اے نبی تم پر گرا ہو تو اگر تمہاری بس میں ہو تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کرو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ اور ان کے لیے انسان کے حض منشا کوئی معجزہ لے آؤ اور اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا تو تم جذبات کی روح میں بہنے والے نہ بنو اور یہ کہ دائیان یعنی حق کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں اپنی طرف سے حق البسا کوئی کوتاہی نہ کریں نہ یہ کہ وہ سب کو قبول پر آمدہ کریں سورہ اور رات چالیس میں فرمایا گیا اور اگر اے نبی ہم تمہیں کچھ وہ حالات دکھا دیں جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں یا تمہیں وفات دے دیں بہر صورت تمہارے ذمے صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے اور حساب ہمارے ہی ذمے ہے اور اس سلسلے میں سب سے بڑی اس حقیقت کو نمایاں کیا گیا ہے کہ حق کو سب کچھ رضا الہی اور آخرت کی کامرانی کے تصور کے تحت کرنا چاہیے نہ کہ کسی دنیاوی کامیابی کے کے تصور تحت چنانچہ جہاں کہیں بھی دین کی راہ میں جد و جہد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تقریباً ہر جگہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہی کو اصل مقصود قرار دینے کی تاکید کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں دینی جدوجہد کا کچھ بھی نتیجہ برآمد نہ ہو تو بھی کام کرنے والوں کو اپنی جگہ اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ ناکام نہیں ہیں ان باتوں کا اگر پیش نظر رکھا جائے تو نہ صرف یہ کہ صورت میں کوئی مایوسی تاری نہ ہوگی جبکہ حزب توقع زیادہ لوگ ان کی دعوت پر لبیک نہ کہیں بلکہ اگر ایسا ہو کہ حالات کے زیر اثر یا نفس و شیطان کے مقائد کا شکار ہو کر دائی کے کچھ اپنے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں تو بھی دائی کے و استقلال میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اول و آخر چیز بس خلوصی اگر موجود ہو تو اس کے بعد اس بات کی مطلق ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ بھی سوچے کہ دعوت و تبلیغ کے کچھ اصول اور ضابطے بھی ہیں یا نہیں اسے بس اللہ کا نام لے کر دعوت کا کام شروع کر دینا چاہیے وہ جس طرح بھی یہ کام انجام دے گا اللہ کی خوشنودی اور کا مستحق ہوگا بلکہ بعض لوگ تو اس انداز سے سوچنے ہی کو خلوص نیت کے کے منافی سمجھتے ہیں کہ اس کچھ اصول اور ضابطے ہونے چاہیے اور ان کی پابندی لازم ہے ہمارے نزدیک یہ طرز فکر صحیح نہیں ہے اور اس سے گونا کو مفسد پیدا مفسدے پیدا ہوتے ہیں اس لیے اس کے متعلق اپنے ذہن کو صاف کر لینے کی ضرورت ہے اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ خلوص نیت جیسا کہ اس سے پہلے ہم خود لکھ چکے ہیں ہر کام کی طرح دعوت و تبلیغ کے کام کی بھی روح رواں ہے اور اس کے بغیر نہ اسے کوئی دینی کام سمجھا جا سکتا ہے اور نہ اس سے عجر ثواب کی توقع کی جا سکتی ہے لیکن یہ بات کسی طرح خلوص کے منافی نہیں ہے کہ اس کام کو ادا کرنے کے لیے مفید اور مناسب طریقوں کی پابندی کا قصد و اہتمام کیا جائے ظاہر ہے کہ دعوت و تبلیغ بھی من جملہ ان فرائض کے ہے جن کا حکم قرآن و سنت میں شدید ترین تاکید کے ساتھ دیا گیا ہے اس لیے جب دیگر واجبات و فرائض کو ادا کرنے کے لیے ان کے مناسب و متعین طریقوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کو خلوص کے منافی نہیں سمجھا جاتا تو دعوت و تبلیغ کے فریضے کو بھی اگر کچھ معروف و متعین طریقوں کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا قصد کیا جائے تو یہ خلوص نیت کے منافع کس طرح ہو سکتا ہے پھر بات اتنی نہیں کہ بلکہ قرآن اور سنت سے واضح طور سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بھی یہ ہے کہ یہ کام بس یوں ہی جس طرح جی میں آئے کر گزرنے کا نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ مخصوص طریقے ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے چنانچہ قرآن مجید کی قرآن مجید کی مشہور آیت ہے سورہ نہل 125 اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دو حکمت اور نے حسنہ کے ساتھ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے بہتر ہو اس آیت سے صلاحت معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا کام ایسا نہیں ہے کہ آدمی جس انداز میں چاہے کرنے لگے بلکہ اس کے کچھ معروف طریقے ہیں چنانچہ خود اس آیت میں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی یہ کہ دعوت کی ابتدا کس طرح کی باتوں سے ہونی چاہیے اور جب نتیجتاً مخاطبین دو گروہوں موافقین و مخالفین میں تقسیم ہو جائیں تو پھر ہر دو کے ساتھ کیا انداز خطاب و عمل اختیار کرنا چاہیے پہلی بات کی طرف اشارہ لفظ حکمت کے ساتھ کیا گیا ہے اور بات کی دونوں پہلوؤں پر ترتیب لفظ معیزہ جو ادعو سے متعلق ہے اور جادی لہم بلتی ہی احسن سے روشنی ڈالی گئی ہے اسی طرح کی اور بھی بے شمار آیتیں ہیں جن میں دعوت کے اور بہت سے طور اور طریق کی طرف اشارہ کیے گئے ہیں پھر قرآن مجید چونکہ بجائے خود ایک دعوت ہے اس لیے خود اس کی ترتیب نزول اور طریق خطاب وغیرہ پر نگاہ رکھنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے حکیمانہ اسلوب ہیں اور ان کو خود حکیم و نے بھی بندوں کے ساتھ اپنے خطاب میں اختیار فرمایا ہے مثلاً یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ابتدا ابتدائے عہد نبوت میں قرآن کا نزول تھوڑا تھوڑا اور طویل و قصیر وقفوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا ظاہر ہے یہ اتفاقی بات نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا تعلق بھی دعوت و تبلیغ کے حکیمانہ اصولوں اور طریقوں ہی سے ہے جو بدن تعمل سمجھ میں آ سکتا ہے یعنی ابتدا عہد نبوت میں اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ لوگوں کی استعداد قبول وغیرہ کا لحاظ کرتے ہوئے اتنی ہی مقدار میں اور ایک مناسب وقفے کے بعد ہی غذا دی جائے جسے وہ آسانی ہضم کر سکیں ورنہ ہو سکتا تھا کہ شروع ہی میں وہ اپنے خلاف مزاج اپنے خلاف مزاج باتیں سن کر مزید کچھ سننے ہی سے انکار کر بیٹھے چنانچہ خود قرآن پاک کی متعدد آیات میں قرآن کی اس طرح تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی مصلحتیں بھی بیان کر دی گئی ہیں مثلا ایک آیت میں رسول اللہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے سورہ ہنڈریڈ 114 فورٹین ہنڈریڈ ففٹین اور قرآن کے سلسلے میں جلدی نہ کرو قبل اس کے کس کی وہی ختم ہو ہاں یہ دعا کرتے رہو کہ میرے رب میرے علم میرا علم زیادہ کر اور بے شک ہم نے اس سے قبل آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی تو ان سے غفلت ہو گئی اور ہم نے ان میں ارادے کی پختگی نہ پائی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ قرآن مجید اپنی مکمل شکل میں جلد از جلد نازل کر دیا جائے اور یہ آپ کی ایک بالکل فطری خواہش تھی اس سے بڑھ کر آپ کے لیے اور کیا چیز محبوب ہو سکتی تھی کہ اللہ کی شریعت جلد از جلد مکمل ہو جائے اور اس وقت جن مخالفتوں اور مزاحمتوں کے طوفان میں اور اس وقت جن مخالفتوں اور مزاحمتوں کے طوفان میں آپ گھرے ہوئے تھے ان میں آپ کا سب سے بڑا سہارا بھی بس یہی تھا کہ ایک طرف آپ اللہ سے ہم کلام ہو کر تسلی و تشفی حاصل کریں اور دوسری طرف اس کے ذریعے ان شکوک و اعتراضات کا جواب دے سکیں جو مخالفین کی طرف سے پیش کیے جا رہے تھے اور جن میں ایک اعتراض خود یہ بھی تھا کہ آپ پر ایک بارگی پورا قرآن کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا یہی اسباب تھے جن کی بنا پر آپ کلام الہی کے لیے سراپا اشتیاق تھے اور جو ہی اس کا کوئی ٹکڑا نازل ہوتا آپ ہما تن شوق بن کر اس کو جلدی جلدی دہرانا شروع کر دیتے جس کا ایک دل آویز نقشہ اللہ تعالیٰ کی مذکورہ بالا خطاب اور لا تحرک بھی لسانک نکلی تخجل بھی وغیرہ آیات سے نظروں میں پھرنے لگتا ہے لیکن باوجود ان سب باتوں کے مسداہ اور تبلیغ کی مصلیحتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کا لحاظ نہیں فرمایا اور اس کی مختلف مصلحتیں بیان فرما کر آپ کو مطمئن کیا گیا چنانچہ مذکورہ بالا آیات میں اس کی حکمت یہ بتائی گئی کہ انسان کم ہمت واقع ہوا ہے اس لیے وہ دفتن پوری شریعت کا متحمل نہیں ہوتا اور اس کی دیگر مصلیحتیں دوسری آیتوں میں بیان کی گئی ہیں جو لوگ اس کی تفصیل سمجھنا چاہیں ان کو مولانا فراہی رحم اللہ کی تفصیل صورت القیامہ کا مطالعہ کرنا چاہیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائے اہب نبوت میں قرآن کی جو آیتیں نازل ہوتی تھی ان میں عام طور سے اساسی معتقدار پر گفتگو کی جاتی تھی یا ان باتوں پر زور دیا جاتا تھا جو خود عربوں میں ان کے لاکھ بگاڑ کے باوجود پسندیدہ سمجھی جاتی تھی اس بات کا تعلق بھی ظاہر ہے حکمت و کے دعوت ہی سے ہے چنانچہ عائشہ نے اپنے اس مشہور قول کے ذریعے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے بخاری قرآن مجید میں جو سورہ پہلے نازل ہوئی وہ مفصل کی ایک سورہ تھی جس میں جنت اور دوزک کا ذکر تھا یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف رجوع ہو گئے تو حلال و حرام کے احکام نازل ہوئے اور اگر شروع ہی میں یہ حکم آتا کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہتے ہم شراب نہ چھوڑیں گے اور اگر یہ حکم آتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے ہم زنا نہ چھوڑیں گے اسی طرح اگر آپ حدیث و سیرت کا مطالعہ فرمائیں تو وہاں بھی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں مخصوص باتوں سے بچنے اور مخصوص طریقوں کی اختیار کرنے کی تعلیم و تلقین ملے گی اور ساتھ ہی اس بات کا بھی پتہ چلے گا کہ آپ نے خود اپنی دعوت و تبلیغ میں بہت سے متعین اصولوں اور طریقوں کی پابندی اختیار فرمائی ہے صرف چند باتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے حضرت انس راوی ہیں ایک موقع پر آپ نے فرمایا یسرو ولا تو ولا تم فرو تو فرو اس طرح دعوت دو کہ بآسانی لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اس طرح دین کو پیش نہ کرو کہ ان کے لیے مشکل بن جائے اس طرح دعوت دو کہ لوگ دین سے مانوس ہوں اور اس طرح دعوت نہ دو کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں یہ ہدایت بلا شبہ دعوت تبلیغ ہی سے متعلق ہیں اور ظاہر ہے بہت اہم ہدایت ہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا ذمہ دار بنا کر بھیجا تو اس موقع پر ان کو نصیحت فرمائی بے شک تم ان لوگوں کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب ہوں گے تو جب تم ان کے پاس جاؤ تو انہیں دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے تو اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر ہر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں تو اگر وہ اس بات میں بھی تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی یہ چند حدیثیں بطور مثال پیش کی گئی ہیں جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے بہرحال کچھ متعین اور اصول اور طریقے ہیں جن کی پابندی مطلوب ہے اور آپ نے لوگوں کو اس کا حکم بھی فرمایا ہے اور جہاں تک خود آپ کے عمل کا تعلق ہے اس کا اندازہ بخاری کی اس روایت سے ہو سکتا ہے حضرت ابو غائل فرماتے ہیں بخاری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کے روز لوگوں کی تذکیر کرتے تھے تو ایک شخص نے ان سے کہا اے اب ابو عبد الرحمن میری تمنا ہے کہ آپ ہر روز ہمیں دین کی سلسلے میں یاد دہانی کرائیں تو انہوں نے کہا میں ایسا صرف اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے یہ ناپسند ہے کہ تم میری باتوں سے اکتا جاؤ میں تمہیں ناغا کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناغوں کے ساتھ ہمیں نصیحت فرماتے تھے اس خوف سے کہیں ہم اکتا اس خوف سے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں اسی طرح مشہور بات ہے جب رسول اللہ کو کسی بات سے ناگواری ہوتی تو اکثر حالات میں آپ براہ راست شخص متعلق سے کرنے کے بجائے فہمائش کا یہ عمومی انداز اختیار فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں اور یہ بھی ایک معلوم ہی بات ہے کہ آپ کی یہ زبردست خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو حتیم کہلاتا تھا اور جسے زمانے جاہلیت میں خانہ قعبہ کی تعمیر جدید کے موقع پر سامان وغیرہ کی قلت کی بنا پر علیحدہ کر دیا گیا تھا اس کو اثر نو خانہ کعبہ میں شامل فرما دیں لیکن آپ نے اس لیے اس سے اس لیے اجتناب فرمایا کہ لوگ کہیں کہیں یہ کہنا نہ شروع کر دیں کہ آپ خانہ کعبہ میں ترمیم یا تبدیلی فرما رہے ہیں تفصیلات بالا کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر قرآن و حدیث میں دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہر شخص اپنی من مانی طریقوں سے انجام دینے کے لیے آزاد ہے بلکہ اس کے بھی کچھ متعین اصول ہیں جن کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور عملہ ان کو برتا بھی گیا ہے بس اگر کوئی شخص دعوت و تبلیغ کے حکم کو بجا لانا چاہے لیکن اس کے ان عملی طریقوں کی پابندی نہ کرے جو قرآن و سنت یا حقیقی دائیاں حق کے اس میں حسنہ سے متعین ہوتے ہیں تو صرف یہی نہیں کہ اس قسم کی غیر محتاط دعوت گناہ کو مفاسد دینی و دنیاوی کا موجب ثابت ہوگی بلکہ ایسا شخص در حقیقت اس بات کا ملزم بھی ٹھہرے گا کہ اس نے دعوت و تبلیغ کے بعد میں بہت سی قولی و عملی ہدایات کی پابندی نہیں کی ہے اور اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ اس کا دعوت و تبلیغ کا کوئی کام ہی غلط ہو جائے اور غلطیوں کی بنا پر و اجر ثواب کے بجائے کسی مواخذے کا مستحق ہو جائے اس معاملے میں صرف خلوص نیت پر تکیہ کر لینا صحیح نہیں ہے بلکہ دعوت و تبلیغ کے صحیح اصولوں اور طریقوں کا بقدر ضرورت علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے بے شک جذب مخلصانہ کے ساتھ عملاً آدمی کچھ کرنے لگے تو خود تجربہ بہت سے عملی اصولوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور یقیناً نئی راہیں اختیار بھی کی جا سکتی ہیں بشرطی کہ متعین اصولوں سے متصادم نہ ہوتی ہوں لیکن اس کے بارے میں اطمینان اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب وہ کم از کم بنیادی اصولی باتوں سے واقف ہو اصل یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت افراد و تفریح سے کام لیا جاتا ہے کچھ تو اس طرح کے لوگ ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اور جو محض خلوص نیتی کو کافی سمجھتے ہیں اور دعوت و تبلیغ میں کسی اصول و ضابطے کی پابندی کو جو بہرحال بہرحال حالات و ضرور کی ایک گونا رعایت پر مبنی ہوں گے منافی خلوص سمجھتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر حالات و ضرور کی رعایت کا اس درجے غلبہ ہوتا ہے کہ اس میں مصلیت کے سوا اور کسی اصول کے پابند رہنا نہیں چاہتے اور اپنے کو تمام تر بس حالات و ضروفی کے تابع کر دیتے ہیں یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے نہ یہ صحیح ہے کہ آدمی اپنا فریضہ بس اتنا ہی سمجھے کہ اسے حق بات جس طرح بھی ہو پہنچا دینی ہے اور حالات و ضرور کی کسی درجے میں رعایت کو بھی نامحمود اور غیر پسندیدہ خیال کیا جانے لگے اور نہ یہ کہ صرف حالات و ضرور ہی پر نگاہ رکھی جائے اور شہادت حق کے جو تقاضے ہو سکتے ہیں اور قرآن و سنت میں اس بارے میں جو ہدایات وارد ہوئی ہیں ان کو بالکل یہاں نظر انداز کر دیا جائے بلکہ صحیح راہ یہ ہے کہ ان دونوں میں صحیح اعتدال و توازن پیدا کرنے کی کوشش کی جائے یعنی شہادت حق کے تقاضوں اور حالات و ظروف کے مطالبوں میں صحیح تطبیق پیدا کی جائے اور اس بارے میں قرآن و سنت کی ہدایات اور رسول اللہ کے طرز عمل کو اپنا حقیقی اسوا بنایا جائے اس طرح جو راہ عمل متعین ہوگی وہی صحیح راہ عمل ہوگی اور اس پر ہی عمل پیرا ہونے سے اس کام کے صحیح نتائج و ثمرات مرتب ہو سکتے ہیں ورنہ یا تو غیر محتاط تبلیغ بے جا جوش و خروش کا مظاہرہ بن کر رہ جائے گی اور ظاہر ہے جو جوش و خروش حکمت و بصیرت کے تابع نہ ہو اس کا انجام دین و دنیا دونوں پہلوؤں سے خوش آئند کبھی نہیں ہو سکتا یا حالات و ضرور کی بے قید رعایت تبلیغ کے حق کی بجائے تبلیغ باطل کا ذریعہ بن جائے گی کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ دعوت کس طرح حالات و ضرور کے تابع کر دینے کے بعد وہ دعوت اپنی حقیقی شکل میں باقی رہ سکے ایک معقول حد سے آگے حالات کا جتنا زیادہ اثر قبول کیا جائے گا اسی نسبت سے اس میں باطل کو گھس پڑنے کا موقع مل جائے گا بس دائیانہ حق کو ان دونوں ہی سے بحتیات اپنا دامن بچا کر چلنے کی ضرورت ہے اور یہاں یہ واضح رہنا چاہیے کہ اگر تاریخ کے پچھلے ادوار میں اس افراد و تفریح میں بہت سے لوگ مبتلا ہوئے تھے اور اس سے گناہ کو نقصانات دین کو اور امت کو اٹھانے پڑے ہیں تو اس زمانے میں بھی ان میں مبتلا ہونے کے اسباب کم و بیش بدستور موجود ہیں بلکہ جہاں تک تفریح کا تعلق ہے اس میں مبتلا ہونے کے اسباب تو نسبتاً زیادہ قوت و شدت کے ساتھ موجود ہے اس زمانے میں پہلے سے کہیں زیادہ باطل کا دور دورہ ہے اور باطل کے دور دورے کے اثرات دونوں ہی طرح کے ہو سکتے ہیں یہ بھی کہ زیادہ حساس لوگ جو علم و بصیرت کم اور جوش و خروش زیادہ رکھتے ہوں اپنے جوش و خروش سے مجبور ہو کر ہر قسم کی حکمت و مصلیحت سے آنکھیں بند کر کے شہادت حق کے میدان میں کود پڑیں اور یہ بھی کہ بہت سے لوگ اس کے زیر اثر اپنی زمام کار مسیح تندیشی کے ہاتھ میں دے دیں اور شہادت حق کے صحیح تقاضوں کو بھی نظر انداز کرنے پر آمدہ ہو جائیں لیکن چونکہ باطل ایک مدت سے ہر چہار سو چھایا ہوا ہے اور اس نے احساس حق کو باہتمام شدت سے کچل دینے کی کوشش کی ہے اس لیے رواج عام بہرحال صورت اس لیے رواج عام بہرحال مسئلہ تندیشی کو ہی حاصل ہو سکتا ہے تاہم اس موقع پر ہم تفرید کی بجائے افراد ہی کے پہلو سے بچنے کی طرف زیادہ توجہ مبزول کرانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کیونکہ تفرید کے فتنے میں حقیقی علم بردار ان حق کے مبتلا ہونے کا اندیشہ کم ہی ہوتا ہے اس کے شکار زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو دین سے زیادہ وہ دنیا عزیز ہو وہ بظاہر دائی دائی حق ہی کے روپ میں اپنے کو کیوں نہ پیش کرتے ہوں اور اس کے برعکس افراد کے فتنے میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن میں جوش حق کی ضرورت سے بھی کچھ زیادہ ہوتا ہے اور خلوص کی بھی ان میں کمی نہیں ہوتی بس کم کمی صرف علم و واقفیت اور حکمت و بصیرت کی ہوتی ہے جو ان کے جوش و خروش کو قابو میں رکھ سکے اور یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دولت اس زمانے میں کتنی کمیاب ہے بہرحال ایک دائی حق کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ وہ خود حق سے آگاہ ہو اسی طرح اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حق کو پیش کرنے کے صحیح طریقوں سے بھی واقف ہو اس غرض کے لیے اسے کتاب و سنت کے احکام و ہدایت سے پوری طرح واقفیت بہم پہنچانے کے ساتھ حقیقی دائیان حق یعنی انبیاء کرام کے عملی نمونوں کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اس طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ افراد و تفریح دونوں سے محفوظ رہتے ہوئے اپنی بہتر صلاحیتوں کو زیادہ بہتر طور سے ان کے صحیح مواقع پر استعمال کر سکے گا اور اس کی دعوت و تبلیغ دین و دنیا دونوں میں خیر و برکت کا موجب ثابت ہوگی اور اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ اسے صرف اپنے علم و واقفیت اور دانش و حکمتی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہما آن خدا کی طرف متوجہ ہو کر اسی سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ لغزشوں اور غلطیوں سے محفوظ رکھے اور اپنی راہ پر چلنے اور اس کی بہتر سے بہتر خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرماتا رہے